حفظ بن میسرہ نے علا بن عبد الرحمن سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال اس لیے تو اس کے مال سے صرف تین چیزیں ہیں جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا جو پہنا اور بوسیدہ کر دیا یا جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا اس کے سوا جو کچھ بھی ہے تو وہ یعنی بندہ جانے والا اور اس مال کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو بائیس